به كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء إلى المجد أحق ما قال لك فكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معفي لما منعت ولا ينفع زلجة من زلجة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له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 الله لا يهدي القوم الكافرين يا رسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما عنزل إليك من ربك تیری طرف تیرے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں لم لَمْ بن فَمَا بَلَّغْتَ رسالت اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اللہ رب العزت کا پیغام اور اس کی رسالت نہیں پہنچائی واللہ یعصمک من الناس اور اللہ رب العزت تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں رکھتے ربرہ لی سبری وی امری من رخ دسم مل جسانی یا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون تمام تعريفين تمام حمدين والسلائين اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے جو اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں بڑائیوں کا حقدار ہے صلاط و سید نام سیدین آفرین امام المبیائی ودم سلیم شکیر اجم النوین سید نام و سید والدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حمد و سلاب صلاط و سلام کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو رہی تھی جناب رسالت کو علیہ اصل اصلیاتی واضح تسلیمات کی بحثت اور نبوت کے مقاصد کے بارے میں اس لیے کہ اصل میں ہم اپنی تسلی کے لیے اور امت اسلامیہ کی تسلی کے لیے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر دین کی خاطر رسالت کی خاطر اپنا پیغام پہنچانے کی وجہ سے اس دنیا میں کافروں کے ہاتھوں کتنی مصیبتیں برداشت کی کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کتنے دکھ اٹھائے اور یہ دکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا برداشت کیے اور مصیبتیں برداشت کی جبکہ آپ کا مقامی مسئلہ آپ کو معلوم ہے تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری تسلی کے لیے ایسا کیا تو یہ امام الانبیاء نے مصیبتیں برداشت کی یہ کتنے عظیم مقاصد تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سائے اور تکلیفیں برداشت کی اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے تشریف لائے اور دنیا میں رہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان مقاصد کے حصول کے لیے صرف کیا اور اس راستے میں مصیبتیں برداشت کی وہی مقاصد ہماری زندگی کے ہیں جو کچھ امام الانبیاء کرتے رہے ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ دین کی خاطر ہم بھی وہی کچھ کریں یہ اس لیے ہے کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے ہمیں یہ اعلان حاصل ہے کہ اس اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ جس کے لیے سابقہ انبیاء کرام بھی ترستے رہے تمنا کرتے رہے کہ ہمیں یہ مقام مل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے طرف ہے تو جن مقاصد کے لیے امام الانبیاء علیہ السلاط والسلام نے زندگی صرف کی محنت کی اپنے اوقات خرچ کیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ انہی مقاصد کی خاطر ہم بھی اپنی زندگی لگا دیں

یہاں تک اللہ رب العزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ آپ کی ذمہ داریاں آپ کا منصب آپ کا مقام آپ کے کرنے کے کام بیان فرمائے اور ساتھ ہی فرمایا فلوینہ آمنوں نہیں وہ کروں ہو وہ نہ کروں ہو بس تباور بتایا کہ کامیابی کن کے لیے ہے فوج و فلاح کن کے لیے ہے اور نصرت کن کو حاصل ہے فلبینا منوج ہی وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے راج گرم ہو اور آپ کے کے کار بنے جو آپ کرتے رہے وہی وہ لوگ کرتے رہے وہ نہ ہو اور دین کو پھیلانے دین کو نشر کرنے دین کو گھر گھر پہنچانے دین کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے یہ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بچوں نبی علم ضلع اور قرآن کی شکل میں رسالت ماں علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ دنیا میں اتارا گیا اس پر ایمان لائے اور اپنی کی تیرنی تھی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا المفلحون کامیابی کامیابی صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو رسالت آپ کے ساتھی بنے میں آپ پر لائے رسالت میں آپ کی دین کو پھیلانے میں مدد کی صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو قرآن کریم کو مانتے بھی ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اسے نشر کرتے ہیں رسالت محال آئے اخلاق وسلام کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے انعام کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے حقیق بنتے ہیں رول کامیاب صرف ہو سکے گی جب ہماری کامیابی کا دار و مدار ہماری کامیابی کا انحصار صرف اور صرف رسالت محال علیہ آئے اسلام کی رفاقت میں ہے آپ کی مدد میں ہے کتاب اللہ کی پیروی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے میں ہے تو ضروری ہے فرض بنتا ہے ہمارا ہم جانتے پرکھیں دیکھیں مطالعہ کریں پڑھیں سنیں اور سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کام کے لیے تشریف لائے کیا کرنے کے لیے آئے تھے اور کیا کرتے رہے زندگی بھر اور جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا ملا کے دیکھیں اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے ہے اور کتنا حصہ دنیا کے لیے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے تھا اور کتنا حصہ دنیا کے لیے تھا کتنا حصہ امام الانبیاء کا دین کی خاطر کتنا دنیا کی خاطر اور ہماری زندگی کا کتنا حصہ دین کی خاطر کتنا دنیا کی خاطر ہمارے مال کا کتنا حصہ دنیا کے لیے کتنا دین کے لیے اور ہماری صلاحیتوں کا ہماری عقلوں کا ہماری عزتوں کا ہماری شہرتوں کا کتنا حصہ دین کے لیے ہے کتنا حصہ دنیا کے لیے جتنا جتنا امام الانبیاء کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی کامیابی کا تناسب بڑھتا جائے گا اور جتنا امام الانبیاء کی زندگی سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی کامیابی کا تناسب کم ہوتا جائے گا کاش راستے ہمیں سمجھ آ جائے کہ خاصی وجود یہ کسی چیزیں جو ہم دنیا میں لیے پھر رہے ہیں ساری رب دیکھ کے راستے میں دے کر اپنی جان قیامت کے دن جہنم سے علاج کرا لے تو بڑا کامیابی کا سودا ہے بڑا ہی سستا سودا ہے بڑا ہی سستا سودا ہے لیکن کس کو فرصت ہے کس کے بعد اتنا وقت ہے کس کے پاس اتنی فرصت ہے کس کے پاس اتنا وقت ہے تو وہ جائزہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سنت کی تعلیم کے دعوے تو بہت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو بہت ہیں لیکن سیرت پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے سیرت سیکھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے امام الانبیاء کے صبح اور شام دیکھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے امام الانبیاء کی زندگی کے دن اور امام الانبیاء کی زندگی کی راتیں جانچنے پرکھنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح کا بنا سکیں جب تک اے اللہ کے بندے جب تک تیری شکل امام الانبیاء جیسی نہیں ہوگی جب تک تیرا لباس امام الانبیاء جیسا نہیں ہوگا جب تک تیری آج کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہوگی جب تک تیرا گھر امام الانبیاء کے گھر جیسا نہیں ہوگا جب تک تیرا اور تیرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوگا جب تک تیری زندگی کی راتیں تیری زندگی کے دن تیرا بولنا تیرا سننا تیرا دیکھنا تیرا بیٹھنا تیرا اٹھنا تیرا کھانا تیرا پینا سب کچھ جب تک امام الانبیاء کی طرح نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی کا یقین نہیں کیا جاتا کامیابی کا ایک ہی معیار ہے کامیابی کا ایک ہی معیار ہے اپنے آپ کو ویسا بنا لیجیے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہی بس نہیں ہے کوشش کیجیے محنت کیجیے کہ لوگوں کو بھی اسی طرح کا بنائے جس طرح کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کامیابی ہوگی تب جا کے اطمینان ہو سکتا ہے تب جا کے بندہ کا سانس لے سکتا ہے امید رکھ سکتا ہے کہ مولا کمی معاف کر دے گا اور سنتر سے داخلہ گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت اور نبوت کے مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدائی صورت ابتدائی رہی کی ابتدائی آیات خلا مدثر کی شروع کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت نبوت کے مقاصد بیان ہم نے بھی لوگ سیکھنے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے جس کام کے لیے امام الانبیاء دنیا میں رہے اسی کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مقصد کرنا ہے عرض کیا تھا کہ ان میں پہلا مقصد کم فرنگ تم فرنگل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ اور اللہ رب العزت کے لوگوں کو ڈرا دے لوگوں کے برے اعمال کے برے انجام سے لوگوں کو ڈرا دلاؤ گے تو لوگوں کو سمجھایا کہ جنگ یعنی یقین دلاؤ کہ جب یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا نئی زندگی کا آغاز ہوگا نئی زندگی کے آغاز میں کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف پائے گی نو دن کے آنے میں کوئی شک ہے دن کے آنے میں کوئی شک ہے نئے دنیا کے ختم ہونے میں کوئی شک ہے نہ تیرے مرنے میں کوئی شک ہے اور نہ تیرے کر اٹھنے میں کوئی شک ہے نو دن کے قائم ہونے میں کوئی شک ہے اللہ اس عدالت انصاف میں تو سچ ہے ہر چائے سچی بالا کر سک بالا کر ہے سچائی بھائی جمانا گاہم رسی وفیت کل بسی وہ کل نا تصبت وہ مندر کیسا ہوگا جب ساری دنیا کو جمع کر لیں گے یوم رہے بسی اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کل سیت ما کسبت اور ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلا دے دیا جائے گا کسی نے اچھائی کمائی ہے تو اچھائی پا لے گا کسی نے برائی کمائی ہے تو برائی پا لے گا سنجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے کیے کا انجام پائے گا جو مرنے کے بعد چھوڑا اپنے پر بڑھائی پائے اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے جو بڑھائی کے سوا کچھ اور پائے اسے چاہیے کہ اپنے جی کو ملامت کرے کسی نے اس پر ظلم نہیں کیا اس نے خود ہی اپنی جان پہ ظلم کیا تو میں نے بھائیوں اپنے آپ کو اپنے ظلم سے بچا لیجیے اپنے آپ کو اپنے ظلم سے بچا لیجیے ظالم فاسق اور فاجر کسی پر ظلم نہیں کرتا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا جو سما کے جائے گا اسی کا انجام اور اسی کا بدلا پائے گا بہت الرسم کا سبق وہ اور خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمایا کا کیسا ذاتی نالم سلیہ اللہ تند شہید وجے نا بکایا ہاؤ شہیدہ ایک بات صحیح بخاری میں ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ وہ شخصیت اس سے قرآن اترا وہ شخصیت صبح شام قرآن پڑھتی ہے جو رات کی گلیوں میں کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھتی ہے لیکن قرآن ایک ایسی شہ ہے اسے پڑھنے والا اسے سننے والا کبھی اس سے شیر نہیں ہو سکتا رج نہیں سکتا اس کی بھوک پڑتی ہی رہتی ہے یہ ایک ایسی شہ ہے جس کو جتنا زیادہ لوگ ہیں اتنی ہی اس کی بھوک بڑھے گی اس کی چاہت بڑھے گی اس کی محبت بڑھے گی اس سے محبت پیدا ہوگی جتنا دور ہو گے اتنا ہی گا امام الانبیاء نے حضرت عبداللہ علیہ مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ عبداللہ بن مسعود علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہم تو کبھی جلسے بسے میں تھوڑا بہت سن لیتے ہیں بھی کچھ آ رہے تھے زیادہ رہے تو اکتا جاتے ہیں نماز میں تو چھوٹی سی سوٹ پڑھ کے نماز پڑھا دے تو خیر ہے نہ بڑی سوٹ پڑھ دے تو شامت آ جاتی حضرت عبد اللہ فروج نے کیا پڑھا سورہ ہے عمران شروع سورہ اعلی عمران شروع کی پڑھتے رہے پڑھتے رہے دور پہنچ گئے دور پہنچ گئے ہتا گئے راتوں پہ پہنچے فتح فائدہ جے نام کل امت شہید وجہ بچانا ہاؤ شہیدا یو میں عبد الدین چفرا سم رسول لو تو سواد ملا تمون اللہ حدیثا پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اسے پڑھنا آتا ہے اور سننے والا سن رہا ہے اسے اس پر اتنا ہی یقین ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہے جتنا تمہیں اس دیوار سے یقین ہے فرمایا آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رک جاؤ رک جاؤ بس کرو بس کرو فرمایا میں رک گیا میں نے بس کی اور آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بس نہیں تھی اور رہے تھے کیوں نہ رہتے کیا بتایا پکئی فہدات جینا بھی شہید ہر مت کو لائیں گے اور اس کے متعلق اس کے گواہ کو بھی لائیں گے یعنی اس کے امت کے نبی کو بھی لائیں گے جو آپ نے بتائے گا اللہ انہوں نے مجھے مان لیا تھا اللہ انہوں نے مجھے مان لیا تھا ان کو جنت میں بھیج دے اللہ انہوں نے مجھے نہیں مانا تھا ان کو جہنم میں بھیج دے وجے نا چاہا ہاں ہا ہے شہیدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان پر دعا بنا کے لائیں گے ان پر دعا بنا کے لائیں گے کن پر دعا بنا کے لائیں گے کوئی چاچا ہے کہ ہے جو کتنا قریبی رشتے دار ہے تو کتنا قریبی رشتے دار ہے اور کوئی سکے جاتے بھی اس کے اندر شامل اور اس سے بھی آگے بہت کچھ اس سے بھی آگے بہت کچھ ہے گواہی کون دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کے خلاف دین کو نہ ماننے والوں کے خلاف قرآن کو نہ ماننے والوں کے خلاف امام الانبیاء گواہی دیں گے اور جانتے ہیں کہ اس گواہی کا نتیجہ کیا ہے اس گواہی کے نتیجے میں جس کو جہنگل میں پھینک دیا گیا کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا اللہ کے بندو تم بھی ڈر جاؤ اللہ کے بندو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے خلاف گواہی دینی پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو اپنی اولاد کے خلاف گواہی دینی پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کی اور اس کا غریبہ متلے کہ اے اللہ اس نے مجھے دین نہیں سمجھایا تھا اس نے مجھے دین نہیں پڑھایا تھا اس نے مجھے دین کے راستے پہ نہیں لے جایا تھا اس لیے اس کو پہلے جاننے میں ہے مجھے بعد میں کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے محفوظ کر اللہ نے محفوظ رکھ اللہ نے اپنے دین پہ چلنے کی توسیع عطا فرما اللہ نے اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ لگانے کی توسیع عطا فرما اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے عزیز و اقارب اور رشتے داروں کو چھین چھین کے پدر پکڑ کے مسلوں میں لائے کہ آؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو آخر کی آزاد سے بچا دو ہاں انعام الانبیاء یہ آپ نہ سن سکے آنسو بس آنکھیں نہ بڑی انعام الانبیاء کی یہ اتنا مشکل مقام ہے کتنا مشکل مقام ہے قیامت کے دن اور آگے فرمایا جن کے خلاف گواہی دی جائے گی ان کا کیا حال ہوگا یوم الرسول ولا اللہ یو اس دن مجرم چاہیں گے مجرم پسند کریں گے اور کافر لوگ یہ پسند کریں گے جو تسمواد ہمت عورت کاش کے وہ زمین کے اندر جواب دیے جاتے اٹھائے لگے کیا لگتا ہے کیا نسل ساری دنیا زندگی کو ترس رہی ہے لیکن اس دن کافر اور مجرم چاہے گا یا نہیں کا نسل کا دیا کاش کی جو موت آئی تھی ہمیشہ جلدی آ جاتی دوبارہ نہ اٹھائے گا جو تو ہے وہ گھر کاش کے زمین برابر کر دی جائے ہمیں اس کے اندر دبا دیا جاتا ہے بلا سمون اللہ حدیث لیکن کوئی بھی اللہ رب العزت سے اپنا کوئی عائد چھپا نہیں سکے گا کوئی بات اپنی چھپا نہیں سکے گا کوئی اپنا جرم چھپا نہیں سکے گا کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے دے سنا نہیں سکے گا بچا نہیں سکے گا یہ پہلا مقصد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش فلم حکومت کا اور ہماری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ دنیا کو آخرت کے برے انجام سے ڈرائے دنیا کو بتائے کہ برائی کی تو اس کا انجام برا ہوگا نیتی کی تو اس کا انجام نیب ہوگا اور اگر یہ کام نہ کیا تو ہم بھی مجرم اور دوسرے لوگ بھی مجرم اور اللہ رب العزت نے اگر توفیق دے دی تو ہم بھی بچ جائیں گے کتنوں کو ہی بچا لیں گے ورب کا فکر دے اور دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نبوت کا کیا ہے اپنے رب کی بڑائی جان کر وب بر کا دے اپنے رب کی بڑائی جان کر یہ مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نبوت کا اللہ رب العزت کا نام بلند ہوتا رہے گا دنیا کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائیں بلند ہوتی رہے ہمارا بھی فرق بنتا ہے کہ تکلیف اللہ رب العزت کی بڑائی کا بیان ہوتا رہے دنیا کو بتاتا ہی رہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے زبان سے بھی ہاتھ پاؤں سے بھی اپنے عمل سے بھی اپنے اخلاق اور اپنے آزار سے بھی اپنی آنکھوں سے بھی اپنے آواز سے بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہم سب سے بڑا اللہ رب العزت کو سمجھتے ہیں جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے جو اللہ کی بڑائی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی بڑھائی بیان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھ سکتا وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا اپنے کو مٹائے گا تو اللہ رب العزت کو بڑا سمجھے گا اور ساری دنیا کے دعوے دار یا وہ لوگ جن کو بڑے سمجھا جا رہا ہے ان کی بڑائی کا انکار کرے گا تو اللہ رب العزت کی سچی تکلیف ہوگی اللہ رب العزت کی سچی بڑائی ہوگی اس کائنات کا خالق کون ہے اللہ ہے اس کو قائم کون رکھے ہوئے ہیں اللہ قائم رکھے ہوئے ہے روزی دینے والا کون ہے اللہ رب العزت کھانے کی توفیق دینے والا کون ہے اللہ رب العزت کھانے کے بعد اس کے بہتر انجام اس کے بہتر نتائج نکالنے والا کون ہے اللہ رب العزت اور اس کے بعد بہتر امان کی توفیق دینے والا کون ہے اللہ رب العزت عزت دینے والا کون ہے اللہ رب العزت بل جناب جن دینے والا کون ہے اللہ رب رزتی بل مال و دولت دینے والا کون ہے اللہ العزت بول جناب جس نے کسی اور کو ان میں سے کسی کام میں خرید جانا اس نے اللہ رب العزت کی سچی بنائی جان نہیں اس نے اللہ کی سچی بنائی جان نہیں کی کہیں اور سے روزی مانگی تو اللہ رب العزت کی بڑائی کے ہر خاص کہیں اور سے تلاش کی تو اللہ رب العزت کی تقریر میں حرف آ گیا کہیں اور سے شور حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت کی تقریر تکمیر پر آ گیا ہے اور اپنا دعویٰ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنے کا جھوٹا دعویٰ رب کا تھا پھر صرف اپنے رب کی تقریر بیان کر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری کائنات کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں ہمارا بھی فرق بنتا ہے کہ اس کام میں لگے رہے کہیں یہ آواز پس نہ ہونے پائے کہیں یہ آواز مدر نہ ہونے پائے کہیں یہ آواز دھیمی نہ ہونے پائے یہ آواز بلند سے بلند تر ہو کی بیوت ہوتی اللہ پائے

اور ان گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بند کیا جائے ایسے لوگ جن کی تجارت ہے ان کو ان کے اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی اللہ کی کبریائی سے نہیں روکتی جن کے کاروبار اللہ کی کبریائی بیان کرنے سے نہیں روکتے جن کی تجارت ہے ان کو اللہ کی کبریائی سے نہیں روکتی کبریائی سے نہیں روکتی کوئی شہر ان کو اللہ رب العزت کا فکر بلند کرنے سے نہیں روکتی اس لیے کہ اس لیے کہ ان کو ایک فکر دامن کی ہے وہ فکر کون سی ہے اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچانا ہے جس دن آنکھیں اور دن جہنم کے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا بربت فطب سے اپنے رب کی بڑائی جان بڑا بچا یاد افط اور تیسرا مقصد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ امت کا بس یا دفعہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ یہ اشتہارہ ہے یہ اشتہارا ہے ظاہری صفائی کا کہ ظاہری طور پر انسان کو مکمل طور پر پاک اور صاف ہونا چاہیے ہم کپڑے دھو تو لیتے ہیں استری بھی کر لیتے ہیں چمکا لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پاک ہو گئے ہیں صاف ہو گئے ہیں چمک اٹھے ہیں یہ غور کرنے کی تکلیف نہیں کرتے کہ ان کپڑوں کی قیمت کہاں سے آئی تو پیسے کہاں سے لیے تھے جن سے کپڑے خریدے ہیں ان کپڑوں کے اندر کہیں حرام کی کمائی تو شامل نہیں ہے کہیں کسی مظلوم کا خون تو شامل نہیں ہے کہیں چوری کا پیسہ تو نہیں ہے کہیں ڈاکے کا پیسہ تو نہیں ہے کہیں رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے کہیں سود کا پیسہ تو ان کے اندر شامل نہیں ہو گیا میں نے یہ وجود لے کر اور سجود کو یہ لباس پہنا کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے اللہ کے سامنے رسو اور سجدہ کرنا ہے اس سے اپنے گروہوں کی معافی مانگنی ہے اس سے قیامت کے دن کی کامیابیاں مانگنی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کریم کے سامنے جاتے ہوئے میرا لباس پاک نہ ہو چمکانے سے استری کرنے سے دھو لینے سے پاک نہیں ہو جاتا ہے جب تک یہ جائزہ لیا جائے کہ جس مال سے یہ خریدنا ہے وہ مار فرمایا حضرت محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک آدمی اچھا ساگ بارہ کھاٹ پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے کپڑے میلے ہوئے ہوئے ہیں بار پڑا گندا ہے یہ میلوں کا سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ کے پردوں سے پردوں کو چمٹتا ہے اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے امام لمبیا نے فرمایا ہوں حرام مکام ہوں حرام کہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پہننا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے پالیاہ یہ جتنے سینکڑوں نیل بھی سفر کر کے آیا ہو بیت اللہ کے پردوں سے لٹکے دعائیں مانگ رہا ہو جب تک اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا اس کا پینا حلال نہیں ہوگا اس کا لباس حلال نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے کہاں ہے ہمارے حج کہاں ہے ہمارے عمر کہاں ہے ہماری نیتیں کہاں ہے ہمارا فتح ہے اللہ رب اس شخصیت سے کہہ رہے ہیں جس نے زندگی بھر آنکھ اٹھا کے دنیا کی طرف نہیں دیکھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کہا گیا امام الانبیاء کو مقصود ہم ہیں بتایا ہمیں گیا ہے بتایا ہمیں گیا ہے کہ تم تو پورے کے ڈھیروں پر لگ جاتے ہو پورے کے ڈرموں میں لگ جاتے ہو تو کے ہوئے میں ایمان صفائی میں تمہیں ایمان ہے یہ ڈرم پاس ہو گیا تو صفائی ہو گئی نہ اپنے دل کی پرواہ نہ اپنی آنکھوں کی پرواہ نہ اپنے کانوں کی پرواہ نہ اپنے نواز کی پرواہ نہ اپنے عملوں کی پرواہ نہ اپنے گھر کی پرواہ نہ اپنے کاروبار کی پرواہ نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ جب تک ہر پاک نہیں ہوگی بس یاد آتا فتح اس پر عمل نہیں اپنے ظاہر مکمل طور پر بات کیجیے اپنے ظاہر مکمل طور پر بات کیجیے جب تک پارٹی نہیں ہوگی اللہ نہ بڑے عزت آدمی منظور نہیں کر سکتا دنیا کو یہ بتانا دنیا کو یہ سمجھانا دنیا کو یہ باور کرانا دنیا کو یہ تعلیم دینا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے جاری صفائی کے بغیر یہاں بات نہیں بنتی وجود صاف ہونا چاہیے لباس صاف ہونا چاہیے ور رد دا فہجر ور رد وجود پاک کر لیا ہے کپڑے صاف ستھرے بنا لیے ہیں جب کون ٹٹولے گا وہ بھی تو آپ نے ہی رہے ہے جلدی دیکھنا ضروری ہے کہ میں جلدی کیا ہے میرا کیا عالم ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسد سے بھرا ہوا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھگت سے بھرا ہوا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی عزت بیٹھ کے جلنے لگ جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کسی کا مال بیٹھ کے جلنے لگ جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی کی نعمت بیٹھ کے آگ لگ جائے ہمیں جاتا تھا صرف بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے صرف بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے بدر سے بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے اخلاقی بولنے سے بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے اپنے دل اور دماغ کو ان تمام برائیوں سے پار کر لیجیے جن سے پار کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہ خود بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے لوگوں کو بھی اسی راہ میں لگانا ہے بس یا فتح پھر روزگار ولا تمن تک ولا سم تب تک اگلا مقصد کہ دین لوگوں تک پہنچانا دین لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو کائرات کی سب سے قیمتی دولت دینی ہے لوگوں کو راست پہ لگانا ہے لوگوں کو سونا بنانا ہے لوگوں کو سنوارنا ہے سنبھالنا ہے اور تربیت کرنی ہے اور اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ احسان جتنا ہو کسی کا احسان دکھلانے کی اجازت نہیں ہے جہرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے والے جنت تک پہنچانے والے اللہ کا دین سکھانے والے اللہ کا قرآن پڑھانے والے اجازت نہیں ہے اس بات کی ولا تمن تک تک پھر کسی پر احسان نہ دکھلاؤ یا اس احسان کے ذریعے تم کسی سے کچھ لے سکو دیکھ لیجیے اپنا اپنا حال دیکھ لیجیے کسی کو دو نفر پڑھائے تو ساری زندگی نہیں چھوڑتے کسی کو پڑھائی پہ لگا دے تو ساری زندگی نہیں چھوڑتے ساری دنیا کو بتا کے چھوڑتے ہیں کہ میں نے فلاں کو نیکی میں لگایا ہے میں نے فلاں کو نیکی میں لگایا ہے اور یہ نہیں سوچتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نیکی پہ لگا دیں پھر کسی اور راستے پہ بھی چل پڑے گا ورا کم تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر احسان جتوانے کی بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے ہی تمہیں جہنم سے بچایا ہے میں نے ہی تمہیں جنت تک پہنچایا ہے میں نے ہی تمہیں دنیا کا سب سے عظیم شان دین دیا ہے لا رب العالمین سب میری دنیا کو یہی کہتے رہے کہ میں تم سے اپنی محنت کا اپنی محنت کی مزدوری نہیں مانتا اپنی محنت کا محنت آنا نہیں مانگتا اپنی محنت کو تم سے کچھ نہیں مانگتا اگر میں اللہ رب العزت سے لوں گا اگر میں اللہ سے لوں گا تم سے مجھے ایک ہی لوں گا کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ انبیاء اکرام نے کبھی ذاتیات کو نہیں آنے دیا ذاتیات کو کبھی اس کے اندر دین کے معاملے میں نہیں آنے دیا آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں آنے والے نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہاں نے تیری گستاخی کی تھی میں نے انتقام لے لیا میں نے انتقام لے لیا ہے ابو جہاں نے گستاخی کی تھی میں نے انتقام لے لیا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کے نبی ہوں دنیا سے انتقام دینے کے لیے نہیں آیا ایسا کیا میں اس بات سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا کہ تم نے ابو جہان کا سر پھوڑ دیا ہے جب تو مجھ سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے تو تب خوشی ہوگی میں تو دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں دنیا کے سر پھاڑنے کے لیے نہیں آیا دنیا کے طرف آنے کے لیے نہیں آیا جہاں چچا نے امام المبیا کا دل ٹھنڈا کر دیا کر شہد اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمدرد یہ کو توفیق نہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا کرنے کی امام المبیا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی امام المبیا کبھی بھی اپنی جات کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگتے کبھی کسی پر احسان نہیں جتلاتے اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا سب سے عزت والا انسان تو پھر مطالب ہوتا سب سے زیادہ عزت والا تو مطالب ہوتا جس نے کہا تھا ولہ نہیں نہیں کبھی تو رابطی ہے میں کھا کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں قبر میں دفن نہیں کر دیا جاؤں گا محمد یہ ساری ہو کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آف امریکہ پستا بھی امریکہ نہیں کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی ایک ایک بات لوگوں تک پہنچا دے اس پہ کوئی غلام نہیں ہے تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا تیرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا بہت کر کر خوش ہو جا اپنے دل ٹھنڈا کر لے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے اللہ رب العزت کا دین دنیا تک پہنچا کے اتنے بڑے بڑے کسیدے پڑنے والا نجات میں پا سکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نجات پا گیا تو میرے بھائیوں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دین سکھا کے دین دے کے پڑھا کے سمجھا کے لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگا کے ہم اس پرتی احسان کر رہے ہیں نہیں ہم اپنے فرض ادا کر ہم اپنے فرض ادا کر رہے ہیں نہیں ادا کریں گے تو مجرم ہوں گے نہیں ادا کریں گے تو مجرم ہوں گے دھیان سے یہ بات سمجھ لیجیے اسے دل و دماغ میں سکھا لیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے تاکہ اللہ رب بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم بھی وہی کام کریں جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے جو کام امام الانبیاء علیہ السلام کو سلام کرتے رہے وہی کام ہم کریں اس لیے کہ نجات کا دار و مدار اس پر ہے پلبی منو بھی واج کروں کروں بس سب نور النبی ان جلما سما علینا المبین الحمد لله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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا تہنا ولا تحرمنا وجدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا نسكو إليك كذر خطوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين اللهم اتنا بحلالك عن حرامك وارمنا بفضلك عمن سواك اللهم اتنا بحلالك عن حرامك وارمنا بفضلك عمن سواك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا السميع العليم اللهم اهدنا لا لا لا يهدي واصرف عنا عنا سيئها سيئها يصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اللہ منك ولا منجا وسرام جانو نحن بك لئی تبارك ربنا وتعاليك